مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی اپن پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے